گا گلو استعمال کریں وہ ٹکڑے یکجان بن جائیں گے لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے اللہ نے کیل بنایا آپ کیل کے ذریعے ان دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں وہ ایک بن جائیں گے کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو نہ کیل کام آئے گا نہ گلو کام آئے گی نہ سیمنٹ کام آئے گا اس کے لیے اللہ حرب العزت نے سوئی دھاگا بنایا اس کے ذریعے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا بھی کام نہیں آتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کو بنایا ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑے یکجان ہو جاتے ہیں پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے ایل بنی استعمال کیجئے دو ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جب بھی کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے تو دو دلوں کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کریں تو دو دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں جڑ جائیں اس چیز کا نام ہے دین شریعت اگر وہ دونوں بندے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں نیک ہو جائیں تو ان کے دلوں میں اللہ محبت کو بھر دیں گے چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ان و عامل الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کریں گے سید الحم الرحمن ودا رحمان ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ تو محبتیں نہیں کہلاتی وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں ادھر خواہش پوری ہوئی ادھر نشہ اتر گیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے مطلب نکل جاتا ہے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں مگر دین کی محبت تو سچی محبت ہوتی ہے دائمی محبت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے اس کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں آپس میں اتنی محبتیں تھیں ایک کا غم دوسرے کا غم ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا رحما بینہم او وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو ان ما فی الارض جمی ما اللہ بین نہ آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے آپ ان کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے تھے ولاکن اللہ الف بینہم ان کے دلوں میں تو اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو محبت کے نمونے بن کر رہتے ہیں وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں چنانچہ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے اور روشنی ہے کمرے میں اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے انہوں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ابراہیم ادم نے کہا کہ بھئی میرا نام دیکھو لسٹ میں ہے یا نہیں اس نے کہا تم بادشاہ ہو تم دنیا دار بندے ہو تمہارا اللہ کے چاہنے والوں میں کہاں سے نام آ گیا چنانچہ پوری فہرست دیکھی تو ان کا نام نہیں تھا تو ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اچھا اگر اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ اس نے وہ نام لکھ لیا اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا دیکھا کہ وہی بندہ کوئی لکھ رہا ہے پوچھا کیا لکھ رہے ہو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں کہ میرا نام ہے تو اس نے دکھایا کہ سب سے اوپر ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا گو